يأتيه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله لا اله الا الله وأشهد أن لا إله إلا الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إنما مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله الله الله إخوانا أو كما قال رسول صلى تبارك وتعالى عليه ولاد اوکما رلورکم سل علیہ وسلم کی جماعت کھلتی تھی تو آپ کی زبان مبارک پر ایک کلمات رکھتے حل انت الحق بولو کا حق تو سچا تیری بات وہ ہق حق دن کے سامنے آنا ہے حق کا حق جتنے وعدے جس جس عمل پر تم نے کیے ہیں ایمان پر اعمال پر نماز پر روزے پر دعوت پر محنت کر خیرات کر جس جس عمل پر جتنے وعدے کیے ہیں وہ حق اسی کے ساتھ جتنی وحیدیں ہیں جھوٹ پر پر ظلم و تعدی پر مخلوق کے خدا کے راستے میں کانٹا بن کر جینے پر کسی کی عزت آمروں پر ہاتھ کرنے پر دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا اور سب کچھ سمجھنے پر کسی کی زمین دبانے کسی کا مکان کسی کا حق مارنے پر اللہ کے دین کی محنت کے چھوڑنے پر جتنی وعیدیں ہیں اس لیے کہ اس امت کو تو پیدا اس لیے کیا ہے اس کو وجود اسی کے لیے دیا ہے اس کا کام یہی بتلایا ہے اس کی ذمہ داری بھی یہی بتلائی ہے اس لیے کہ محنت چھوڑنے پر کام چھوڑنے پر اس سے جان چرانے پر مال بچانے پر طرح طرح کے بہانے بہانے بنانے پر جتنی وعیدیں ہیں حق ہیں حق ہیں ہب وبیون حق تمام انبیاء اور رسول علیہ السلاط مسلمان حق ہیں وہ محمد الرسول اللہ حق وہ سات حق قیامت حق ہے یہ آنکھ کھلتے ہی آپ کی زبان مبارک پر اس لیے ہم نے کہا نا کہ ہمارے لیے زندگی میں مکمل نمونہ حضور پاک صلی اللہ وسلم کی ذات بابرکت کرتی سونے میں جاگنے میں سو کر اٹھنے میں چلنے پھرنے میں بولنے سننے لینے دینے اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق اس کے خوف اس کو راضی کرنے کا شوق اس کی ناراضگی کا خوف اللہ کے حکموں والی زندگی اس کی فرما برداری اس کی نافرمانی سے بچنے مخلوق خدا پر ترس کھانے کسے باشد کسے باشد اس لیے کہ حضور نے فرمایا الخلق حیال اللہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے پھر اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے بندی پر جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا ہوئے نفے میں کہ دنیا وقتی اس کا ہر نفع وقتی اس کا کھانا اس کی جوانی اس کی صحت اس کے مکان اس کی راحتیں اس کی عزتیں اس کا سکھ دکھ سب وقتی ایک ہمیشہ ہمیش جنت دار اللہ دار سدار یہ دار الخرا وہ ہمیشہ ہمیش کا نفع ہر ایک جہنم سے بچ جائے ہر ایک جنت کی راہ چلے اور مرنے کے بعد کہ ہمیشہ ہمیش کی جنت سے ملے اللہ کا پیار یہ دعوت کی محنت اسی کی محنت ہے کاروبار چھڑوانے ہیں نوکریاں چھڑوانی ہیں نہ کارخانوں کو تالے لگوانے ہیں اور نہ فیکٹریاں بند کرنی ہے نہ انسان ہیں بشر ہیں لیکن یہ ہر ایک کے دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے یہ جو ہماری نقل و حرکت ہے تین دن چلے گشتے چار مہینے سات مہینے سال اندر باہر دور قریب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جہاں گئے روم گئے فارس گئے حبشے گئے مصر گئے افریقہ کے جنگل میں جہاں کہیں گئے وہاں والوں نے پوچھا کیوں پھر رہے کیا چاہتے ہو انما ہیما منا الآخرہ ہم دولتوں کے لیے حکومتوں کے لیے عہد و کرسیوں کے لیے زمینوں کے ٹکڑوں اور چتڑوں لتڑوں کے لیے اس کے لیے نہیں پھر رہے اگر یہ دھوپ ہے یہ بھوک ہے یہ سردی ہے یہ گرمی ہے یہ بیماری ہے یہ سفر ہے یہ حضر ہے اس سب کے پیچھے ایک ہی مقصد اللہ راضی ہو جائے ہماری آخرت بن جائے اور پھر چونکہ نبی کی امت میں ہے اور نبی وارث بنا گئے ہیں اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نبیوں کی پوری جماعت پیچھے والوں کو پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے ہم وہ علم جو اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں تورات انجیل زبور صحف ابراہیم و موسا صحف آدم و شیش علیہ مسلط و تسلیمات اور ان سارے مضامین کا جامع اور مزید بنا قرآن کریم کہ وہ علم ہے اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کی میری مثال اور میرے ساتھ جو علم اور ہدایت آئی ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح کہ پانی کیا چیز ہے کہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو جس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو جس کے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے ہوں کوڑی سے لے کے کروڑوں اربوں کھربوں پدموں سنگھوں تک ایک نہیں دسیوں دکانیں اور کارخانے ہوں لیکن دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو جا من الما کل ہائی ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے اسی لیے ان کے بغیر تو کہیں چل ہی نہیں سکتے یہ ہماری دعوت و تبلیغ اس کو بھی سیکھنا ہے سمجھنا ہے اسی کے لیے علماء کرام کی صحبت ہے ان کی مجلسوں میں شرکت ان سے پوچھنا بس اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو جیسے صحابہ نے پوچھا ہے جبریل امین نے پوچھا ہے مل احسان یا رسول اللہ پوچھ کے سیکھتے ہوئے پوچھتے ہوئے چلنا سمجھ کے چلنا اس لیے علم کے بغیر ہم صحیح نہیں چل سکتے اور علم جن کے پاس ہے اس لیے مولانا محمد یوسف جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کے آتا ہے عطر کی دکان سے عطر لاتا ہے جوتے کی دکان سے جوتا لاتا ہے کپڑے کی دکان سے کپڑا لاتا ہے پارکوں سے کہ بے حیائی بے پردگی لاتا ہے اور اہل علم کے پاس سے ان کی صحبت سے ان کی مجلسوں میں شرکت سے کہ علم آئے گا اور علم کے بغیر تو ایک قدم صحیح آدمی نہیں چل سکتا اب مجھے اپنی جگہ جانا ہے اب مجھے معلوم ہی نہ ہو راستہ تو میں کیسے جاؤں گا کہ ایمان احمد اخلاق معاشرت معاملات دنیاوی زندگی کے شعبے کھانا کمانا پہننا اوڑھنا شادی بیاہ مرنا جینا سکرات سے لے کے آخرت کی کے آخری منزل وہاں تک اس سارے کا جاننا بہت ضروری ہے اس لیے علم سے استغنا نہیں ہو سکتا اہل علم کی صحبت سے استغنا نہیں ہو سکتا کہ سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور کرنا ہے کوئی چیز بھی بغیر سیکھے نہیں آتی اس لیے ہمارے جی رحمت اللہ علیہ چھ نمبر بہت مختصر انداز میں یہ مولانا انڈیا صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا جیسے ہمارا یہ سارا مجمع کیوں آیا ہے کہ بھائی کام کیا ہے یہ محنت کیا ہے یہ کام کیا ہے اس کو کس طرح کرنا ہے کتنا کرنا ہے کہاں کہاں کرنا ہے اس سمجھنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں کیا چاہتے ہیں جیسے ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو دونوں طرف کے خاندان مہینوں سر جوڑ کر تحقیقات کرتے ہیں لڑکا لڑکی ننیال ددیال کہ ساری شادی کا خلاصہ ساری شادی کا خلاصہ کہ اس لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے ان کی نسل چلے یہ خوش و خرم رہے کہ یہ گھر کتنے دن کا کتنے دن کا ہمارا امت ماں بھائی نو سکی نو حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں تو ساٹھ ستر کے بیچ کی ستر اسی نوے سو پھر کہ یہ ہمارا سارا مجمع اس کا جمع ہونا ہم میں سے ہر ایک کی اور پوری امت کے جتنے طبقات ہیں ہمارے تاجر ہمارے کاشکار مالدار غریب مرد عورتیں جوان کماری بچیاں عوام خواص اور پھر پوری بشریت ان کے آخرت کا گھر آباد کیسے ہو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے آخرت کا گھر یہ ساری یہ سارے بیانات سارے مذاکرے سارے حلقے اور ساری تشکیلیں ساری دعائیں یہ اس کے پیچھے مقصد اس نے وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا ہیں نکلو نکلو نکلو کسی کی بخشش ہی نہیں امام صاحب آپ بھی چلو مولانا صاحب آپ بھی چلو شیر صاحب آپ بھی چلو ملازم آپ بھی چلو اور فلانے عہدے دار آپ بھی چلو مالدار بھی غریب بھی مردوں کے ساتھ مستورات کی جماعتیں بھی کیا آپ چاہتے کیا تین مرتبہ قسم کھائی تھی اور فرمایا تھا حکومت چاہتا ہوں نہ اس کا کوئی عہدار کرسی چاہتا ہوں نہ دنیا کی دولتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں نہ ہی اس کی کوئی پائر پوری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو جیسے تاجروں کا ایک طبقہ ہے دنیا میں کتنے تاجر ہیں کہاں کہاں کاشکاروں کا طبقہ ہے یہ سارے طبقات اس وقت میں بھی تھے کہ امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی وفات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے اس محنت کے ذریعے اس چلک پھرت کے ذریعے یہ مجاہدوں کے ساتھ ہو قربانی کے ساتھ ہو اخلاص کے ساتھ ہو یکسری کے ساتھ ہو اس کے پیچھے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو اس محنت کے ذریعے امت دوبارہ ایمان میں عبادت میں معاملات میں اخلاق میں تعلق اللہ میں فکر آخرت میں اپنی آخرت بنانے کے فکر میں اس لیے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار کس کو کہا ایک جو ایک کے دو بنا لے الکئی سمندان عامل لما بادل ماحول کہیں ہو آدم کا بیٹا ہوا کی بیٹی کسی خاندان کسی برادری کسی علاقے کسی نوعیت کے ہوں عقل مند وہ ہے جو اپنی منمانیوں پر جو اپنی چاہتوں پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے والعاجز من اتبع نفسه ہوا جتنے چاہے ڈھونگ مچاؤ جتنے چاہے نعرے لگاؤ بہت ذہین بہت ہوشیار بہت سمجھدار بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے بہت نادان بہت نادان بڑا نادان اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر پلاڑی مار رہا ہے کون جو اپنی منمانیوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہا حلال کی حرام کی جائز کی ناجائز کی قبر میں اندھیرا ہوگا اجالا ہوگا اسی لیے فضائل بتلائے ہیں نا وہ کون سا عمل ہے جس سے قبر میں نور ہوگا قبر میں روشنی ہوگی شیران قرآن کی کون سی صورت ہوگی کون سی نماز اعمال بشیر و نذیر کی شکلوں میں مبشر فضائل بتلائے وہ کون سا جھوٹ ہے وہ کون سا ظلم ہے وہ کون سا نمازوں کو چھوڑنا ہے کہ جس میں پسلیاں پسلیوں میں اور قبر تنگ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے اشتہے تیار ہوتے ہیں اسی لیے یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں نا <coughs> فضائل اعمال فضائل قرآن فضائل تبلیغ فضائل ذکر حکایت صحابہ اور فضائل صدقات اس کی ایک ایک روایت اور اس کے واقعات میرے لیے آپ کے لیے اور ہر ایک کے لیے ایسی ہیں جیسے ایکس رے مشین ہم ایمان کی کس سطح پر ہیں اللہ کو راضی کرنے کا کتنا شوق ہے اس کی ناراضگی کا کتنا خوف ہے کہ وہ شکایت صحابہ ان واقعات پھر وہ کہ جیسے کھانے تیار ہوتے ہیں مختلف چیزیں ملا کر کے بہت لذیذ کھانے تیار ہوتے ہیں اور ان کھانوں کا جتنا جسم کو لگنا جتنا خون بننا اور جتنا باقی کا فضلہ بن کر یہ وہ آپ کا کھایا ہوا ہے یہ وہ جو بہت چکھارے لے کے کھائے اور بڑے چمچے چلے اور خوب مزے لیے یہ ہے وہ آپ کا یہ آپ کی ایش پرستی یا آپ کی دولتوں میں کھیلنا یہ آپ کی اپنی جھوٹ سود حقوق کی بربادی اس سے تیار ہوتا ہے وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے آدمی کی آنکھ کھلنے کے لیے کافی ہے بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے اور بڑی جائیدادیں میراش میں ملی تھی لیکن آوارا گردی میں عیاشی میں ایش میں یہ عجیب بات ہے کہ کیونکہ اللہ پاک کریم ہے اللہ پاک کریم ہے کرم ہی کرم کرتے رہتے ہیں جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے جب وہ ہدایت دینا چاہتا ہے صحیح راہ پہ لگانا چاہتا ہے آخرت بنانا چاہتا ہے اپنی و گرس سے بچانا چاہتا ہے تو اسباب بھی وہی مہیا کرتا ہے مالک بن دینار نے خواب دیکھا ہاں؟ ایک جنگل بیا پنج نمبر لار نمبر زمین اور چاروں طرف سنا کا اکیلے ہیں ایک وحشت ہے آج میں کیا کروں کہاں جاؤں ابھی یہ وحشت ختم نہیں ہوئی ہے کہ دیکھ رہے ایک بہت بڑا اشتہار طوفان مارتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے زندگی میں کبھی اتنا بڑا اجزا دیکھا نہیں تھا اب یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہی آ گیا ہے کہیں کوئی آسرا کوئی سہارا کوئی ٹھکانا نہیں مل رہا بہت مشکل سے دیکھا ایک اس کنارے میں ایک بڑے میاں ہے بوڑھے بوڑھا آدمی ابا جی جان کا خطرہ ہے میری مدد کرو بیٹا میں تو خود اتنا کمزور ہوں کہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا تیری کیا مدد کروں کوئی راستہ بتا دو جیسے لوگ بہت پریشان ہوتے تھے اور طرح طرح کے یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ تو بہت بے تکلف کہہ دیتے تھے چلے میں چلا جا وقت صحیح گزارنا اور لاکھوں نے لگایا اور ان کی زندگیاں سوری دنیا اور آخرت دونوں بنی اللہ نے اس محنت پر یقین کے ساتھ کہ جتنے وعدے ہیں وہ حق ہیں اس کے ہر قدم پر اس کے ہر خرچ پر اس کی رہبری کرنے پر بڑے میں نے کہا کہ یہ پہاڑے اوپر چلا جا شاید ایس نہ چل سکے گا مرتا کیا نہ کرتا مالک بن دینار چڑھے ہیں پہاڑ پر دیکھا تو جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں نا پہاڑوں کی سیر کرنے اور سنجھی لیتے ہیں اور وہاں کیا کیا پھول اور بوٹے اور کیا کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی نرسری ہے کیا پھول ہیں کیا مہک ہے کیا کیا خوشبوئیں ہیں اور اس میں پھول جیسے معصوم بچے کھیل رہے ہیں پانی کے فوارے ہیں چشمے ہیں ہوائیں ٹھنڈی جان میں جان آئی غور سے دیکھا دو وہ بیٹی جو بچپن میں انتقال کر گئی تھی نظر پڑی بیٹی نے باپ کو باپ نے بیٹی کو پہچانا سب کو چھوڑ کر ابو جی ابو جی آ کے سینے سے لگ گئی ارے بیٹی یہ کیا کچھ ہے یہ کیا ہے ابا جی ابراہیم وہ سما کم مسلم دوسری جگہ ہے وہی قال رب وہی قال اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين اي ایک جگہ ہے ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ التسلیم نے اللہ پاک نے کہا تھا ابراہیم مسلمان ہو جاؤ کہ مسلمان ہونا کس کو کہتے ہیں کہ اسلام کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو اندر باہر ظاہر باطن جان مال صلاحیت ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا میری کوئی چاہت میری کوئی خواہش میری کوئی چوائس میری کوئی امنگ و تمنا نہیں جو آپ کو پسند ہے جو آپ چاہیں اسلم رب العالمین میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہنا بہت آسان ہے چلو پھر تشکیل میں اب تشکیل ہو رہی ہے باغات ہیں زبان جانتے ہیں جاننے پہچاننے والے ہیں ان سب کو چھوڑو اراؤ اس میں کہاں کہ اوپر آسمان نیچے زمین چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان آدم نہ آدم زاد یہ کیا ہے یہ تشکیل ہے اپنی خواہشات سے نکلنا صرف گھر سے نکلنا نہیں اپنی جی کی چاہتوں سے نکلنا ابھی یہی تشکیل کیا کم تھی وطن چھڑوا کر کے اور یہاں جنگل میں پانی کا گھونٹ ہے نہ کوئی شائیدہ درخت ہے اور ہاتھ کے ہاتھ اسی وقت دوسری تشکیل خدا کرے ہم سمجھیں اس لیے میں کہتا ہوں علماء کی صحبت وہ بتائیں گے نبیوں کے واقعات نبیوں کی سیرت نبیوں کی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ کے مجاہدے آپ کے آنسو آپ کے آہیں آپ کی دعائیں علماء بتائیں گے ابھی ایک تشکیل ہوئی اور ساتھ کے ساتھ دوسری ان کو تو چھوڑیے یہاں یہاں رزاد اور معصوم دودھ پیتا بچہ وہ رب العالمین ہے وہ کریم بھی ہے رحیم بھی ہے رب بھی ہے مثال محافی بھی ہے اس کی صفات حمیدہ اس کی صفات جمالیہ اس کے اسماء حسنا رب ہے تو کیسا ہے حفیظ ہے تو کیسا ہے انداتا ہے تو کیسا ہے اسی لیے ہماری کہ ایمان بن جائے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان سب سے پہلی بنیاد تھی اچھی بات ہے مسلمان ہو گیا ہوں تو اب تو آپ جو کہیں گے لیکن گھر والوں کی عادت ہے جب بھی جائیں جب بھی گھر سے کہاں جا رہے ہیں کب آئیں گے پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں نہیں آپ تو سب آپ تو سب فرشتے ہیں آپ کو تو کسی کو پوچھا ہی نہیں ہوگا ارے کسی کو پوچھا نہیں پوچھا جی۔ گھر والیوں نے اما حاضر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ شہر روزہ نہیں تھا وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا گشت نہیں تھا مسلمان ہو گیا ہوں اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے وہ جہاں چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں اسی لیے جزائے خیر اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو کہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی کہ یہی کیسا سب کے دو ہاتھ دو پیر دو کان اور اسی طرح کے سارے طبقات وہ کیا بات تھی کہ سب کے لیے محل لگا دی کہ بات یہ تھی کہ اس وقت کا ہر کلمہ کو مرد ہو یا عورت ہر مسلمان اپنے پاس کی جان مال اور صلاحیت کو اللہ کی امانت سمجھتا تھا اور امانت میں تصرف کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے تھا وقت وہاں لگے گا اتنا لگے گا ایسے لگے گا پیسہ وہاں لگے گا اتنا لگے گا ایسے لگے گا اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو نمی بنا کر نہیں بھیجا بشر میں سے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں کپڑے بھی پہنتے ہیں آپ گھر والوں کے پاس بھی جاتے ہیں آپ مجمے میں بھی ہوتے ہیں آپ خلوت میں بھی ہوتے ہیں جلت میں بھی ہوتے ہیں میدانوں میں بھی ہوتے ہیں آپ کو نمونہ بنایا کہ خیر امتی کرنی اس وجہ سے کہ ہر ایک اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر اسی لیے یہ سبق دہرایا جا رہا ہے خدا کرے میری بھی سمجھ میں آئے اور آپ کی بھی سمجھ میں آئے اب پوری امت کی سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہماری نگر بدل گئی ہے جان میری ہے مال میرا ہے میں جو چاہوں جہاں چاہوں جتنا چاہوں کہ چاہ نہیں کا نام تو نفس ہے اور اس کا تو انجام ہی بہت دردناک ہے چاہتوں پر چلنے کا یہ دوسری تشکیل پوچھا ماضی جی نے ایک دفعے دو دفعہ تین دفعہ پھر یوں کا اللہ ہمارا کا بہاگا یہ جو آپ ہم کو جنگل بیان میں دودھ پیتے بچے کو گود میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ امر الہی کی بنیاد پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا یہ کہ جب اللہ کی ذات سے اس کے حکم کو پورا کرنے سے زندگی کے دنیا اور آخرت کے بننے کا یقین ہوتا ہے تو عورت ذات بھی یہ کہتی ہے عورت ذات بہت کمزور ہے سے نازک کہتے ہیں اس کو ہونا اگر یہ قدم اٹھ رہے ہیں اللہ کی رضا کی بنیاد پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی بنیاد پر آسمان اپنی جگہ ہو زمین اپنی جگہ ہو پہاڑ اور ہوائیں چل رہی ہوں پینے کو پانی کا گھونٹ نہ ہو وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے ادھر لائی بھائی ہونا اگر اللہ کے حکمت کی بنیاد پر یہ قدم اٹھ رہے ہیں یہ تشکیلیں ہیں تو پھر یہ مسلمان کو بتلایا ہے مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے وہ سما کم المسلمین تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور انہوں نے اور حضرت علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وسیعت کی تھی یہ یعنی مرنے والے وصیت کرتے تھے زمینوں کی مکانوں کی جائیدادوں کی اور پسند کہے کہے کی کہ وہاں کی وصیت یہ سبق ہے اس محنت میں اتنے لگو ایسے لگو اتنے لگو ایسے لگو کہ مرتے مرتے وسیعتیں بھی وہ ہوں جو نبیوں کی بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے خبردار دینی زندگی جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے فلا تم تن اللہ ونت مسلم انسان ہو بشر ہو جتنی تقاضے جتنی ضرورتیں سب سیدھے کہتے ہیں کہ علماء بتاتے ہیں مسئلے مسائل ان کی صحبت ان سے پوچھو کھانا کتنا کون سا کیسا کہ حلال کا لقمہ حلال کی کمائی کہ اس پر کی ضرورت بھی پوری ہو اور اجر و ثواب بھی ملے حرام کا لقمہ کہ اس کے لیے تو جہنم بہتر ہے حضور نے فرمایا کل لحم نبت من سخت فنار اولا بھی او اوکما علیہ السلام سرا آدمی کے جسم کی ہر وہ بوٹی جو حرام کے لکمے سے پلی ہو پرورش پائی ہو یہ چہن مشکلیں بہتر ہیں لیکن گھر کا ماحول ہی یہ تھا ہم نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے کہ مسلمان وہ جو اپنی ہر چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دے اور وہ کتنا قریب تم تو کرو گے اپنی بساط بھر تم دے دے کے کتنا دے دو گے چار مہینے سات مہینے سال زندگیاں اور زندگی ہے کتنی اور ہم دیں گے اپنی شاہ نشان تم چار ایک قدم اٹھا کے چلو گے ایک قدم پر کتنی کیا ایک پیسے کے خرچ پر کتنا سواب مسئلہ تو ہے آخرت کا اور اس سے پہلے سب سے پہلے سکرات وجہ سکرت الماؤ کے بلحق سکرات جب آتی ہے تو وہ موت کا پیغام لاتی ہے اور وہ سکرات آسان ہو جائے اور خاتمہ بالخیر ہو ایمان پر خاتمہ ہو کہ پڑھو نمازیں جماعت کے ساتھ مسجدوں میں کیا ہوگا کہ جو جماعت کا اہتمام کرتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مرتے وقت اسے فرشتہ ایمان کی تلقین کرتا ہے سے بڑھ کر کیا کہ مسئلہ تو آخرت کا ہے مسئلہ تو ایمان پر مرنے کا ہے الحبرت الخواتین سارا اعتبار خاتمے کا ہے اسی لیے کہا کسی نیتی کو معمولی مت سمجھو بہت معمولی ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو کوئی نیکی دیکھنے میں بہت معمولی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی کتنی بڑی بڑی جنتیں اور کیسے بڑے بڑے درجات اور کیسے بڑے بڑے انعامات اور اس کے اس کا سایہ دنیا میں سکون چین پیار پریم آپس کی محبتیں برکتیں دعاؤں میں قبولیت اور آخرت اور ایسے ہی کہ گناہ کہ معمولی سی چنگاری ہوتا ہے نا مال کتنا آگ لگ گئی کیا ہوا بھائی بہت تفریح کی تو معلوم ہوا کہ دکان بند کر کے ہوئے جو وہ گھر کی بستی جلائی تھی وہ جلتی رہ گئی وہ گری اور نیچے کوئی چیز دیکھیے اس سے فوراً کیچ کر لیا اور اس سے پوری دکان میں آگ لگی اور اس دکان سے سارا مارکیٹ کہ گناہ کو معمولی مت سمجھو بڑی بڑی آفتوں بڑے بڑے مسائل پیدا کرتے اس لیے قرآن نے کہا ہے زہر الفساد فی فردیول والبحر بیمار کسبت عید الناس یہ جتنا بگاڑ ہے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین سب سے پہلے عقیدے کی خرابی ہے اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سے سب کچھ کیا پیڑے کی خرابی اعمال کی خرابی اخلاق و عادات کی خرابی معاشرت اور معاملات کی خرابی بھائی کی بھائی سے لڑائی چٹا کی بتیجے سے پڑوسی کے پڑوسی سے مالداروں کی غریبوں سے عوام کی خواص سے خواص کے عوام سے یہ جتنا بگاڑ کے دنیا جہنم کدا بنی ہوئی ہے یہ یوں نہیں ہے یہ تو تمہارے لیے ہے کل نہیں سنا تھا حضرت مولانا نے کیسی کتنی تصویر کہ دنیا تمہارے لیے اس کی نعمتیں تمہارے لیے پرور تمہارا لیکن اس نے جو حکم دیا تھا جس وقت کا جو حکم تھا جن عملوں کے کرنے کو کہا تھا اس کو بگاڑا ہے کہ بیمار کسمت آئی مینا یہ جتنا بگاڑ ہے سارا اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہے اور اس کے بعد بھی اس کے کرم کو تو دیکھو اتنا سارا منشا بھی ایسی مندی تو کبھی دیکھی ہی نہیں کیا کہتے ہیں آج کل وہ آج کل بہت شور مچا رہے ہیں نا مندی مندی مندی ہر لائن میں یہ کہاں سے آئی یہ گناہوں کی سزا یہ کیوں آئی جی کہ ہوں لال یج ہوں یہ ان کے سارے گناہوں کی ساری سزا نہیں ہے جیسے ایک ہے پیڑ بھر کے کھانا اور ایک ہے چکھنا لیوزی قوم چکھا رہے ہیں بعض بدعملیوں کی سزا کا مزہ کیوں لال لہو یا چڑو کیوں بھول کو اس لیے قرآن کا ان کے جیسے مت ہونا ولا تکون کل ندی نس دولتوں کے نشے میں جوانی کے نشے میں بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے نشے میں کسی عہدے کے نشے میں نشے بہت ہوتے ہیں عربی زبان میں شراب کے ساڑھے تین سو نام لوگ وسکی وسکی کہتے ہیں براندی براندی کہتے ہیں جانتے ہی نہیں عرب جانتا تھا جہیز میں بھی لڑکیوں کو شراب دی جاتی تھی اور لڑکی کا لین دین ہوتا تھا جس کے ہاں جتنی زیادہ پرانی شراب وہ معاشر کہلاتا تھا اللہ تکون نس نسم ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس لیے کہ آج کا دن تو ہر منٹ خطرے میں اور غیر یقینی ہے یہ بول رہا ہوں بول یہ بول پورا ہوگا کہ نہیں کسی کو نہیں پتا اسی لیے موت کا استحصال موت کو یاد کثرت سے یاد کرنا اور وہ تعلیم کے حلقوں سے کیسے لیتے تھے اسی لیے مولانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس محنت کو اس کے امال کو رسم نہ بنائی ہو ایک محنت ہے عمل ہے اس کے لیے فضائل بھی ہیں بڑے بڑے وعدے ہیں اور وریجے بھی اس کے پیچھے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ رسم کا سر نہ پیر کہ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے یا جلدی رامت اللہ ولطنز النفس کے کل تو یقینی ہے اور آج کا تو سانس جو باہر گیا ہے وہ بھی اندر آئے گا کہ نہیں غیر یقینی ہے بڑی بڑی اسکیمیں بڑی بڑی پلاننگیں بڑے بڑے منصوبے کہ موت تو سر پر منڈلا رہی ہے روز موت کے قریب جا رہا ہر سانس ارے یقینی ہے وہ خالی اتنا نہیں ہے کہ مر مرا گئے اور مٹی کے ڈھیر ہو گئے نہیں ایک ایک چیز کا حساب کتاب اس لیے مشرقی نے مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کھا لو پی لو اچھل لو کود لو بگلے بجا لو رانوں پہ ہاتھ مار لو عمر مرا جاؤ پھر کچھ بھی نہیں ہے حضرت علیہ وسلم نے آخرت سمجھائی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی جلدی رام الگی نہ اللہ حسو بلا وربی نہ ثم لتنبؤن بما عملتم یہ یوں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کیوں نہیں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جو کچھ کیا ہے وہ سارا تمہارے سامنے آئے گا اور پھر جو اس کے وعدے ہیں جو وعیدے ہیں اسی لیے کہا نا سے پاک میں پو لمن شغل ہو آئی عیوب الناس بہت قابل مبارکباد ہے وہ آدمی جس کو اس کی اپنی کمائی کوتاہی کو دیکھنا میری نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں جس نماز کو اللہ کے نبی نے پڑھ کر دکھائی اور فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا اور جیسے صحابہ نے اس کی نقل اتاری اب پورے طور پر اپنے آپ کو اس پر کہ وہ خالی نماز نہیں ایسے کھاؤ جیسے مجھے کھاتے دیکھا ایسے پیو جیسے مجھے پیتے دیکھا ایسے چلو جیسے مجھے چلتے دیکھا ایسے مسکراؤ جیسے مسکراتے دیکھا ایسی آہیں بھرو ایسے آنسو ہو جیسے مجھے روتے دیکھا حضور نمونہ ہے اس لیے دوستوں یہ خالی آنا جانا آنا جانا اتنا نام مولانا شیو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صرف اس کا نام تبلیغ نہیں ہے آئے گئے چلا پلا ہو گیا چار مہینے ہو گئے ثواب ضرور ملے گا ثواب ضرور ملے گا لیکن نبوت والی محنت اس کی اپنی تاثیر زندگیوں میں تبدیلی کہ دنیا ساری تعلقات پہ مر رہی ہے ہمارا ان سے بھی تعلق ہے ہمارا ان سے بھی تعلق ہے وہ بھی ہم کو پہچانتے ہیں ہمارے فیملی ممبر ہیں گھر کے آدمی جیسے ہیں اور یوں ہے اور یوں ہے یہ تعلقات سب سارے تعلقات دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہاں کس نے کس تعلق سے دھوکہ کھایا ہے برسوں پرانے تعلقات اور کیسی کیسی پارٹیاں ان کی شراکتیں ہیں اور کیسا دھوکہ کھایا یہ جتنے تعلقات جس میں دنیا مزے کے تعلق پیدا کرنا ہے اس خالق کائنات سے اس اللہ رب العزت سے کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایک واقعہ ایسا نہیں مل سکتا کہ جس نے سچ مچ اللہ سے تعلق قائم کیا ہو اور اس نے دھوکہ کھایا ہو کہ تعلق قائم کرنے کے لیے تو اللہ کی ذات اس کی محبت اس کا قرب اس کی معیت اس کی غیبی مددیں صحابہ کھانے کو تھا نہ پہننے کو نہ پینے کو لیکن جس دن سے کلمہ پڑا یہ کلمہ معرفت اللہ کو پہچاننے کا کلمہ اللہ سے سچتا تعلق بنانے کا کلمہ اللہ پر مرنے مٹنے کے جذبات پیدا کرنے کا کلمہ اللہ کو راضی کرنے کا کلمہ اس کی ناراضگی کا خوف اس لیے ہمارے حضور نے بھی فرمایا اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر اس میں سب سے پہلے ایمان ہماری اس محنت میں چھ نمبر یہ سب سے پہلا نمبر ایمان اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بہت سارے الفاظ میں ان چھ نمبروں کو فرماتے تھے کل میں نماز کو لے کر علم الہی اور ذکر الہی کے ساتھ اپنا حق معاف کرتے ہوئے دوسروں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گلی در گلی کوچا در کوچا شہر ب شہر اقلیم ب اقلیم اپنی جان و مال کے ساتھ پھرنا کہ یہ ہمارا کام ہے جب کلمے کو لے کر پھرو کلمہ بنانا ہے یہ پھرنے سے بنے گا کہ ہر چیز اپنے ماحول میں بنتی ہے ہر چیز کہ صحابہ نے جب کلمہ بنایا ایمان بنایا کہ ماحول کیسا تھا سارا کلمے کے خلاف کا ماحول خود کابت اللہ میں وہاں بھی ماحول تھا اس میں اس لیے مرتے مرتے بھی بیوی رو رہی ہے ہائے جدائی واہ پھر آپ پھر آپ جدائی اور یہاں ہوش آیا تو ارے اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے وہ پڑا وہ پرابا الحبا محمد حسبا کیا کہہ رہی جدائی جدائی کسی کا تو انتظار تھا مرے نہیں کہ سرکار سے جا ملے نہیں برسہ لگ رہا خون کے فوارے ہیں لیکن خوش تو یہ کلمہ پڑھا اسی لیے تھا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے نام کے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اس کے نام پر اس کے کام میں جان دے دی میں تو کامیاب ہو گیا قاتل مجبور ہو گیا پوچھنے پر بھائی یہ کون سی کامیابی ہے مر رہا ہے بیوی بیوہ ہو رہی ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں خون جہاں جس کا کلمہ پڑا تھا اس کے نام پر جان لے کے جائیں ہمارے تو ابھی چار مہینے کے قصے ہو رہے ہیں اور چلے سال کے قصے ہو رہے ہیں اللہ کرے ہم اس محنت کی عظمت کو اس کے فضائل کی روشنی میں اس پر اللہ کے وعدوں پر یقین کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی معین کی سیرت ان کے مظاہرے ان کی قربانیوں کی روشنی میں ہم اس کام کو سیکھیں سمجھیں اسی لیے ایک مرتبہ مولانا محمد یسو صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے دروازے پر کھڑے تھے دونوں پٹ پکڑ کر ہی ہوں مدراس کے حاجی صاحب کھانا کھا کے جا رہے تھے دسترخوان سے مانا یوسف صاحب رحمت اللہ فرما حاجی جی کھانا کھایا مدراس والے چاول کو کھانا کہتے ہیں روٹی کو نہیں کہتے کہنے حضرت کھانا نہیں کھایا حضرت نے وہ خادم کو بلایا کہہ رہے یہ بغیر حضرت میں نے بٹھایا تھا میں کہ نہیں حضرت روٹی کھائی کھانا نہیں کھایا مدراس والے پھر حضرت نے پوچھا کچھ کہا بات سمجھ میں آئی جی سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے بہت ٹھنڈا سانس بھرا فرمایا حاجی جی بیس سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر دو اللہ ہمیں بھی سمجھا دے تو یوسف صاحب رحمت اللہ یہ بناوٹ کر رہے ہیں ان کے اندر کی آواز ہے جو دعوت ہے جو کام ہے جو اس کی اہمیت ہے جو اس کی ضرورت ہے اس کے اس کی جو عبادیت ہے اور اس کے نہ ہونے کا جو نقصان ہے صرف اپنی ذاتوں تک نہیں پوری بشریت اس امت کے ذمے ہے اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر اپنی گلی اپنا شہر اپنا صوبہ اپنا ملک عالم کی چار پانچوں اسلی میں سارے بر عالم اور پھر الخلق کو اللہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبا ہے اس پر ترس کھانا وہ جہنم سے بچے جنگ کی راہ پہ پڑے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنے کہ یہ ذمہ داری دی تھی اس امت کے بچے بچے کو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے دین کا اور دین زندگیوں میں جس محنت سے آتا ہے اس پورے کا اس امت کے بچے بچے کو وارث بنا کر گئے یہ میراث کیا ہے دین کیا ہے کیسی امانت ہے کیسی نعمت ہے اس کی محنت کیسی نعمت ہے کیسی امانت ہے کو سمجھنا اس لیے میں نے کہا نا کہ اللہ جب کسی کو راہ دکھانا چاہتے ہیں ایک بن دینار نے پوچھا بیٹی ہوا کہا کہ ابا جی وہ آپ کے بڑے بڑے پاپ وہ جان کا مال کا صلاحیت کا غلط استعمال اس نے یہ بنایا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ایک اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی اور وہ بھی چلنے نہیں دی تھی لیکن اللہ تو ادا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی اب رویا دفتر کدا لیکن آپ نے خواب سچ کر دکھایا جنت سے مہنگا بھیجا اسماعیل کو بچا لیا اور قربانی قرار دے دی اور فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد جتنے بچے بالغ ہونے سے پہلے مریں گے وہ سارے علیہ السلام کے پاس ابا جی ہم یہ سارے وہ ہیں اللہ کو ہدایت دینی تھی راستہ دکھانا تھا اللہ تو بہت کریم ہے بہت کریم ہے آنکھ کھلی اپنی پچھڑی پر ندامت ہوئی اسی لیے کہا نا حدیث پاک میں آتا ہے اتوبت الندامہ توبہ گالوں پر انگلیاں مارنے کا نام نہیں ہے ایک ناک کی ایک ناک پر ایک پیشانی پر دو گالوں پر ہائی توبہ ہائی تو ہائی تو اتوبت الندامہ توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا میں بندہ اللہ کا وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ لوگ اس طرح کی نمازیں قضا اس طرح بھائی بہنوں کو ستانا تو بہت اندر چوٹ مالک بن ملال کے چوٹ لگی تو بات پھر جو اللہ نے نوازا اسی لیے مولانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ساری چلت پھرت سے ہر ایک کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف چیزوں سے ہمارے نبوت کی طرف اور دنیا کی رنگریلیاں اور زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف کہ صحابہ کی سیرت نے ہمیں سبق پڑھایا یہ سارا مسئلہ اصل آخرت کا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بنیادیں اٹھائی جن بنیادوں پر امت کو اٹھایا اور جس پر امت بنائی اور اس امت کے بنانے میں جو کچھ آپ کو جھیلنا پڑا کہ اسی تو اللہ یوگ معلوم معلوم جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں کائی کے لیے امت کے لیے کہ بجلیوں پہ ورم امت کے لیے روتے روتے ومتا اليوم ایوہ المجرمون نماز میں ہے آیت پڑھ رہے ہیں کہ قیامت میں میری امت کے گنہگاروں کو جب چھانٹا جائے گا کہ اس کے تصور سے ساری بات کسی ایک آیت پر ان تبدھ بھائی بہاد وہ ساری رات اس پر روتے روتے اتنا لمبا سجا کہ لوگوں کو طرح طرح کے خیالات لیکن جب سر اٹھایا ہے غار سے باہر تشریف لائے ہیں ان صاحب نے اللہ کے سر کیا کہ میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ امت کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کر لیا یہ امت یوں نہیں بنی ہے جو چاہے اس کے تاجر کو اس کے کاشتکار کو اس کے دو پیسے رکھنے والے کو اس کے جوان کو اس کی کماری کو اس کے عوام کو اس کے خواص کو جہاں چاہے جو چاہے اس کے جذبات خرید لے جو چاہے اس کا دل دماغ اس کا سودا کر لے خبردار ان اللہ اشترا تم بندے اللہ کے ہو امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کسی کی ماں نے جنا نہیں ہے کسی کی ماں نے جنا نہیں ہے جو تمہارے جذبات کو جو تمہارے خیالات کو جو تمہارے توحید و سنت اور توحید و رسالت کے پاکیزہ خیالات کو جو تمہارے آخرت پر ایمان کو جو تمہارے اعمال کے وعدہ وعیدوں کی کہ اس کو خرید لے تمہارا سودا کر بڑا ہراس اللہ <laughs> وہ تمہیں بھاؤ دے گا اور بھاؤ دے گا اپنی نشان اسی لیے یہ فضائل اعمال فضائل صدقات یہ خالی سن لینے بیان کر لینے اور اس کو تو ہم تیس دفعے پڑھ چکے بیس دفعے پڑھ چکے اس کے لیے اس کو اس کا اشتہار جیسے مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ہر عمل کے وقت اس عمل کی فضیلت کیا ہے اس پر اللہ کا وعدہ کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے نماز کی فضیلت اس نماز پر وعدے اور نماز صحیح نیت کیسے باندھی جائے قیام میں کیا پڑھا جائے رکو میں سجے میں قائدے میں رکو میں کیسے ہوں سجے میں ہاتھ کہاں ہوں ایک ایک ایک چیز قیام میں کہاں دیکھیں رکو میں کہاں دیکھیں کہ نماز کے فضائل بھی نماز کی پر جو وعدے ہیں اسی لیے جو کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو زندگی میں دو موقع پر جو خوشی ہوئی وہ کسی موقع پر نہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لائے نمازیں تو پچاس تھی راستے میں حضرت علیہ السلام نے کچھ کم کرائیے امت پچاس نہیں پڑے گی ایک دفعے دو دفعے نو دفعے آپ تشریف لے گئے ہم سانوں کی جناب میں ہر دفعے میں پانچ پانچ کم ہوئی واپسی میں کہ یہ تو پانچ بھی نہیں پڑے گی صبح کا وقت ان کے سونے کا رات کا ان کے آئس کریم اور کلفیاں کھانے کا اور پتہ نہیں کہاں کہاں ناشتوں پہ جانے کا زہر میں کاروبار کا اثر تو ہے بکری کا یہ تو بہت ڈنڈی ماریں گے حضور نے کیا فرمایا تھا اب تو مجھے شرم آتی ہے اللہ جزائے خت اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک ایک بات علماء نے بال کی کھال نکال دی ہر گتھی کو سلجھا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دخلے تشریف لے گئے آپ نے فرمایا اس وقت نہیں فرمایا کہ مجھے شرم آ رہی دسویں جیسے میں جب جانے کو کہا تو فرمایا شرم کہ کس بات کی شرم کہ اب جو واپس جاؤں گا پوری مہاراج کا واقعہ وہ آسمانوں میں ملاقاتیں ہیں وہ امامت وہ اللہ کا قرب وہ سدرت المنتہا وہ بابا پوسائی جاؤ اجنا اور شراب میں جتنی باتیں ہوئی جنت دکھائی نعمتیں دکھائی جہنم دکھائی جہنم کے عذاب دکھائے یہ سارا جب جا کے کہوں گا عام عادت ہے جب گھر کا بڑا گھر میں آتا ہے تو بچے پوچھتے ہیں ابا ہمارے واسطے کیا لائے جیسے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اجتماع میں گئے تھے کیا لائے یہ مارکیٹوں کا سامان لے جائیں گے وہ تو آپ کے یہاں بہت ہے ہم دعوت لائے ہم دعا لائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت و دعا کا وارث بنا کر گئے ہیں ہم دعوت لائے ہیں وہ دعوت جو تمام بھلائیوں کی ماں ام جس محنت پر تمام نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ جیسے ماؤں سے سلسلہ چلتا ہے بیٹوں کا بیٹیوں کا دامادوں کا نوازوں کا پوتوں کا وہ پورا سلسلہ چلتا ہے تمام فرائض تمام ارکان اسلام تمام سنتیں تمام واجبات سارا حلال ساری شریعت زندگی کے ہر شعبے کا دین زندہ ہو جس محنت پر وہ دعوت کی محنت ہے اس لیے یہ امن نعم ہے جس پر نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اس لیے خالی کھانے جانے کا نام نہیں ہے دعوت رسولی فکریں بدل جائے سوچ بدل جائے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم اپنے نبی کو پہچانو تو صحیح لکن جا تم رسول منن پس عزیز عزی ما علے ہمان تم ہری سن علیہ کم بل رہی ہوگی دنیا کو ہرش دولتوں کی ہوگی دنیا کو ہرش حکومتوں کی ہوگی دنیا کو ہرس زمیندارے کی تمہارے نبی کے اندر تمہاری صلاحیتیں برباد نہ ہو تمہارے پاس خدا داد جو چیزیں ہیں تمہاری جان تمہارا مال وہ تمہارا وکیل ہو ڈاکٹر ہو مولی صاحب ہو امام ہو مقتدی ہو مالدار ہو غریب ہو ہر ایک کے اپنے صحیح مشرق پر اس طرح لگے کہ دنیا بھی کے جنت اور جنت تو جنت ہی کہ بانسری بجاتا ہوا جا رہا ہو فرشتے بھی استقبال کر رہے ہوں زمینیں رو رہی ہوں یہ وہ یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے جو یہاں ذکر کرتا تھا تصویر پڑھتا تھا کش کرتا تھا گھر گھر کی ملاقاتوں میں روز جاتا تھا مسجد کو آباد کرتا تھا اپنے گھر میں امال کرتا تھا کہ وہ وہ گھروں کے کونے وہ سڑکیں وہ زمینوں کے ٹکڑے وہ رو رہے ہیں اسی لیے کہا یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہما خندہ وہ دند تو گریا ایس چنی سی کہ وقت مردن ہے تو ہم گریا بند تو خندہ آدم کے بچے اپنی پیدائش کو یاد کر رہے جب پیدا ہوا تھا تو چی چین میں میں کر رہا تھا ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر نہ روئے تو فکر ہو جاتا کہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں کہ تو رو رہا تھا اور تیری پیدائش پہ کی تیاری ہو رہی تھی مٹھائی کے ڈبے تقسیم ہو رہے تھے خالائیں پھوپیاں بھائی بتیے ماموں دادا ابا اما خوشیاں منا رہے تھے یہ تھوڑے دن کی بات ہے کی چنی سی سلے کا یہ چند روزہ زندگی ہے ایسی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کہ جس کا ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے زندگی کہاں بتائی جوانی کہاں لٹائی مال کہاں سے کمایا خرچ کہاں کیا جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا ایک ایک کا حساب دینا کہ اس کو سامنے رکھ کر اسی لیے کہا ولطنز النب سما بد بس کہ آج کا دن تو غیر یقینی ہے ایک سانس بھی غیر یقینی ہے اور کل ہے اس کا سامان جیسی گزار کہ جب جنازہ اٹھ رہا ہو زمینوں کے ٹکڑے رو رہے ہوں آسمان رو رہا ہو فرشتے استقبال میں ہوں گلدستے جنت کا کفن کھولو کھولو کی آوازیں لگ رہی ہوں ان کی روح اشلاحی کے پاس جا کر سجے میں پڑتی ہے مومن کی روح کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے یہ بغلیں بجانے اور یہ عیش و عشرت کہ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے یہ تو احکامات کے پورا کرنے کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کی اس کو پورا کرنے کی اللہ کو راضی کرنے کی اس کے حکموں پر مر مٹنے کی کہ یہ اس کے لیے اللہ نے یہ دی ہی ہے آخرت کے لیے اس لیے جس سے کہا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے تو تو ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا تیرے کنٹے کا کپڑا بھی نہیں تھا وبد بتاؤ میں آتا اللہ باہر آخر یہ وقت ہے یہ پیسہ ہے یہ صلاحیتیں ہیں یہ حیثیتیں ہیں یہ اثر رسوخ ہے یہ خاندان و برادری کے مسئلے ہیں یہ سب تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس سے اپنی آخرت بناؤ اپنی بناؤ اور محنت ایسی کرو کہ تمہارے ایک ایک کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں کی آخرت بن رہی ہو اور اس کے لیے تمہیں جو جھیلنا پڑے ان وعدوں پر یقین کرو آج کی تھوڑی سی بھوک آج کی تھوڑی سی سردی آج کی تھوڑی سی گرمی آج کا تھوڑا سا طبیعت کے خلاف کہ وہ وہاں دلائے گا اس لیے آخرت کا یقین انہی کن بنیادوں پر اٹھایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اعمال آخرت دنیا کہتی ہے ملک مال اور چیزیں کتنے ملک کتنے مال کتنے عہدے کیسے فرنیچر کیسی چیزیں کہاں گئی لیکن ایمان کہ ایمان پر جو وعدہ ہے حق ہے اور یہ دولتیں کسی کے ساتھ گئی نہ کسی کا عہدہ ساتھ گیا نہ وزارت و سودادت گئی کسی کا کچھ نہیں گیا جو گیا وہ ایمان احمد جو کچھ کیا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سمجھدار ہے وہ جو اپنی منمانیوں پر جی کی چاہتوں پر قابو پائے اور آخرت میں کام آنے والے عمل کرے یہ پوری محنت اس کی استعداد پیدا کرنے کی محنت ہے اس لیے فرماتے تھے کہ چھ نمبر پورا دین نہیں ہے لیکن اتنے طاقتور ہیں کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بتلا دے یہ چھ نمبر ان کی زندگی میں نہیں تھے ایمان اپنی اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ کہ جن کے ایمان کو معیاری قرار دیا نمازیں عبادات علم علم بہت گہرا ٹھوس علم ابر رحم قلوبن دلوں کے پاک صاف حیرت بلال رضی اللہ البادلوں سے پوچھا تھا بلال تیرے پاس ایسی کون سی امال کی پونجی اور کیا امال ہے جنت میں بھی آگے آگے اللہ کا میرے پاس کیا ہماری رہبری ہے ان کی سیرت ہماری رہبری ہے جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت احیت الوضو پڑھتا ہوں جب صبح کو اٹھتا ہوں ہر ایک کی طرف سے میرا دل صاف ہوتا ہے اس لیے فرمایا لا کہاں ولا تباغد آپس میں دوسرے سے حسد مت کرو سینا مت پالو دلوں میں بغض عداوت ٹانگیں کھینچنا ٹوپی اچھالنا کسی کی عزت آبرو کونو عباد اللہ اخوانا بندے اللہ کے بن کے رہو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قدم پر ہماری رہبری ہے لیکن وہی بات مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جدھر آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی کسوئی بھی نظر آ جاتی اور پیٹ کے پیچھے کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا کہ جب سو فیصد امت کا رخ اللہ رسول ایمان اعمال اور آخرت کی طرف تھا ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ کی فرما برداری میں نبی کی تابے داری میں آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے میں نظر آتی پچھلے ہم سے ایمان والو اللہ سے ڈرو کل کے لیے کیا بھیجا اس کا فکر کرو پھر کہا اللہ سے ڈرو وہ سب جانتا ہے اور ان کے جیسے ہوئی ہو جنہوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا وہ اللہ کو کیا بھلا دیا وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے ہم کون ہیں کیا ہماری ذمہ داری کچھ نہیں دنیا کھا رہی کھاتے رہو دنیا چل رہی چلتے رہو مر رہی ہے مرتے رہو اس امت کو بتلایا ہے ایمان والوں کون ہو کہاں ہو کیوں ہو کیا ذمہ داری ہے اس لیے ہر ایک کو وارش بنایا پورا دین دین زندہ ہو قیامت تک کے لیے زندہ ہوتا رہے کہ یہ محنت کرنے والے یہ مجاہدے کرنے والے یہ قربانیوں والے مر مرا کے قبروں میں بھی چلے جائیں کہ ان کی محنت پر علاقے کے علاقے جن کا رخ صحیح ہو رہا ہو جو پچھلی پر نیامت کے آنسو بہا رہے ہوں آگے کی بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ سامنے آ رہے ہوں کہ وہاں قبروں میں پڑے پڑے کہا چنی جیس کے وقت مردن ہے تو جب پیدا ہوا تھا تو تو چینچی میں میں کر رہا تھا اور یہاں مٹھائیوں کے ڈبے تقسیم ہو رہے تھے تھوڑے دنوں کی ہے ایسی جی ایسی بنا زندگی کہ زمینوں کے ٹکڑے بھی روئے آسمان بھی گھر کے سامنے باندھا ہوا بیل اور بھینس وہ بھی سوگوار ہو جائے تیرے جنازے کی دیکھ کو دیکھ کر کہ سب رو رہے ہو اور تو خوشیاں مناتا ہوا اللہ کی ملاقات کے شوق میں جنت کے والا خانے ہورے رلمان پوشاک نعمتیں نبیوں کا پڑوس کہ گشت کی عادت پڑ گئی جا حضرت علیہ اسلام کی جنت میں زیارت کر کے آدھا ملاقات کر لیا حضرت عجیب علیہ السلام کے مل کیا کہ وہاں کوئی پابندی نہیں کہ یہاں گھر گھر کی ملاقاتوں کی مشقی تھی کہ ہم نبیوں کی جنتوں میں جہاں چاہے حضرت ذکر علیہ السلام حضرت حوض علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت عالم علیہ السلام ابا جان امی جان کہ دنیا کسی کی رہی ہے نہ رہے گی مرنا ہے اصل آخرت ہے اور اس ساری آخرت کا دار و مدار اس دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہے اس کے لیے نمونہ دیا محمد الرسول اللہ کی ذات بابر آپ کے ازواج و تحرات اس لیے آپ کے ازواج سے بھی قرآن نے کہا لشکن نے کہا نسا پیارے نبی کی بیویوں ہو تم ایسی نہیں ہو جیسے عام عورتیں یہاں ناک ہاتھ پیر تو سب ان کے جیسے ہیں کہ نہیں تمہاری نسبت بہت اونچی ہے سارے نبیوں کے سردار کی بیویاں ہو تمہیں اس نسبت کی روشنی میں تمہاری ہر نقل حرکت اور تمہارے گھر کی زندگی تمہارے کپڑے تمہارے پوشاک تمہارا ایمان تمہارا اللہ رسول سے محبت میں نے کہا تھا نا کہ صحابہ کو تو خوشی ہوئی تو محبت کیا اب تو شرم آتی ہے کہیں سے کہ جاؤں گا تو پوچھیں گے جب مہراج ساری کہوں گا ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایسا ہوا یہ ملاقات وہ ملاقات آسمان وہ ہمارے واسطے کیا لائے جب اگر پانچ بھی معاف کروا دی تو بس کا ہمارے واسطے کچھ بھی نہیں کہ امت کے امت سے شرم کیا کیا آسمانوں کی بلندیوں سے لا کر دی ہے اسی لیے ہمارے سرکار اللہ اس پر بہت شور کرتے تھے نماز بناؤ نماز بناؤ نماز بناؤ جتنا اللہ کو بولو گے جتنا اللہ ہی ہونے کو سنو گے آپس کی بچیشوں میں حلوت میں دلوت میں کاروبار میں آفیسوں میں میں لیکن اللہ کو میرا بندہ مجھے معبود مانتا ہے مجھے کرتا دھرتا مانتا ہے سب کچھ میرے ہی قبضے میں مانتا ہے اسی لیے تو مجھ سے کہتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور جب یہ توبہ کرتا ہے بہت خوشروار ہوں بہت خوشروار بندگی کے لیے آپ نے پیدا کیا تھا آپ کی آپ ہی کی نہیں کی باقی ساری کی شیطان کی بھی مانی نفس کی بھی مانی اور نہ جانے کون سی کون سی چیزوں کی مانی اے اللہ معاف کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاہ ابرم توبت العبد جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے ندامت کے آنسو بہاتا ہے اس آنسو کی قدر اتنی ہے کہ مکھی کے سر کے برابر کا آنسو آنکھ کے کنارے پر آ کر خوب خدا سے جو آنسو نکلے وہ آنکھ کے کنارے پر رکھ کر میں ٹھنڈی ہو جاتی واہر اللہ میں واہر اللہ میں کیا کہنے ان کے کرم کے کیا کہنے ان کے فضل اور رحم کے تھے کلمہ بناؤ نماز بناؤ آدمی فجر سے لے کے ظہر تک ظہر کی نماز کے لے گیا کہ جتنے گناہ چھوٹے کے یہ ہیں سب معاف رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی صبح کو نماز جماعت سے پڑھی کہ ساری رات عبادت میں لکھی گئی یہ ان کے کرم کی بات ہے وہ قریب ہے تو ایسا ہے ورنہ ہم اور ہماری نمازیں ہمارے سجے ہمارا پورا ہاں جب بندہ اللہ ہی کو سب کچھ کہ تو قریب ہے تجھ سے تیرے کرم کی امید ہے اس لیے اللہ کے ساتھ کے اچھے گمان کی ہم کو تعلیم دی گئی اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہمارا اللہ بہت قریب ہے مانیں گے کریں گے اپنی شان شان دیں گے اس لیے مولانا لیا صاحب رحمتہ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو ان میں ایک لہر دوڑ جاتی تھی ما يفعل اللہ بعذابکم ما يفعل تم و آمن تم و کال اللہ شاہ چرنگ اللہ تمہیں سزائے دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی جاوا قدر قدردانی بندہ بنا ہے وہ جانور بھی بنا سکتا تھا اور جانوروں میں بھی درندہ بنا سکتا تھا ان سب سے بچا کر انسان انسان بنانے کے ساتھ ایمان ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کی امت میں خیر امت اور سمت ہونے کے ساتھ پھر اس عظیم محنت کے ساتھ کی نسبت یہ سارا بندہ یہاں کیوں آیا ہے اس کام کی نسبت پر یہ نعمتیں ہیں پھر اللہ نے پورا دین دیا حضور نے قرآن دے کر کیا کہا اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں پرانی زندگی جینی ہے اور اپنے ساتھ ہر ایک پرانی زندگی پر آ جائے معاملات کی صفائی میں رہن سہن میں خل کے خدا پر ترس کھانے میں اللہ کے ساتھ کی محبت و عشق اور اللہ کا تعلق بنانے میں پھر نہ تمہیں کوئی خرید سکے گا نہ تمہیں کوئی بیچ سکے گا زمینیں آسمانوں کو جا سکتی ہیں لیکن تم کہیں نہ کسی کے بہلائے میں آؤ گے نہ کسی کے پسکرانے سے پھسل جاؤ گے نہ بہکنے سے بہک جاؤ گے اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ پرانی اور وہ پرانی زندگی ہم جی نہیں سکتے ہم جی نہیں سکتے جب تک کہ قرآن کے علم رکھنے والے علماء کرام سے ایک ایک چیز کو نہ پوچھیں اس لیے علماء سے مستغنی ہو کر ہم نہیں چل سکتے نہ اپنے گھروں میں نہ اپنے کاروبار میں نہ اپنی دنیا میں نہ اپنے اسی لیے علم کہ ایمان اور علم دونوں چیزیں ساتھ اللہ نے بھیجی اور حضور اس کا وارث بنا کر گئے اور ہر ایک کے ذمے اپنی اپنی زندگی سے متعلق کے علم کا حاصل کرنا اور اس کا سیکھنا کہ اس کے لیے فرض ہے نہیں کا ہم تو دنیا میں جب جاتے ہیں کہیں سے وہاں انداز ہوتا ہے کہ پر ہمیں اللہ نے گھر بیٹھے کتنی بڑی نعمتیں دی اسی لیے اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کو اپنا احسان کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہ کیا دے کر بھیجا کہ یہ تو لو آل ہی میں آیا تھی وہی شکیم وہی الم کتاب اور حکمت دعوت بھی تعلیم بھی تزکیہ نس کا سامان بھی دنیا بھی اور آخرت کا سامان بھی کہ ہمیں یہاں ہماری ان جگہوں میں گھر بیٹھے یہ سامان ملا ہے اس لیے اللہ کا دستور ہے جو اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے وہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اگر کوئی ناپدری کرتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں حضرت محل صاحب کیسے پیغمبر تھے لیکن بیٹے نے نعمت کی قدر نہیں کی باپ بلاتے رہے یا بنیا کم مانا یہ نبیوں کے واقعات یہ قرآن میں جتنے واقعات ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ خدائی دستور ہیں خدائی قانون ہیں اگر کسی کو اکثریت کا گھمنڈ ہو کسی کو حکومت کا گھمنڈ ہو کسی کو دولت کا نشہ ہو کسی کو اپنی صنعت و حرفت اور اپنے آرٹ کا نشہ ہو کہ سب کے واقعات ذکر کر دے اور واقعات ذکر کر کے کبھی سورت کے شروع میں بیچ میں یا اخیر میں ال افسان آنکھوں والو آنکھیں کھولو فاعتبروا یا ال الفاف عقل کے دعوے دارو عقل سے کام لو یہ بری ہے اسی لیے قرآن کے بارے میں کیا کہا خد الناس جو جہاں جس وقت جس حال میں ہوگا قرآن سے اس کو رہبری ملے گی لیکن یہ جب ہے جب قرآن کی طرف کا رخ ہو اس لیے میں نے کہا نا بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف اللہ اس کا قرآن اس کا علم چیزوں کی رغبت کے مقابلے میں اعمال کا شوق میں اشراق پڑھ لوں گا میں چاش پڑھ لوں گا میں رات کے اندھیرے میں دو رکعت پڑھوں گا میں ہاتھ پھیلاؤں گا وہ کتنا راضی ہوگا کیسے لے گا صبح کے دن بھر کے گنا ہو رات کے اندھیرے میں کہتا ہے مسی النہار مجھے اللہ کہ ان کو معافی دیتا ہے ہمیں تو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہے بہت نعمتیں دی اسی لیے کہا لہر الفساد بلری بل باہری بھی ماں کے سب بعض الذی الام لعلهم يرجعون کہ حالات حالات حالات مندی تنگی پریشانی حیرانی سرگردانی یہ یہ تو اپنے گناہوں کی سزا ہے اور وہ مزہ چکھا رہا ہے اور وہ بھی کہ لعلهم يرجعون اللہ کی طرف کا رجوع ہمارا تاجر ہمارا ڈاکٹر ہمارا مالدار ہمارے گھر کی مسورات ہماری دوشیزائیں ہماری کماری بچیاں ہمارے زوان کہ ہر ایک میں اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرائض اور حدود جتنے احکامات جتنے کرنے کے کام کہے ہیں انفرادی اور اجتماعی افراد کے لیے بھی ہے اور پوری امت کی بحیثیت امت ہونے کے جو ذمہ داری کہ اس پر بڑے بڑے وعدے ہیں ایک آدمی کے اپنے نہ کرنے کی اپنے بچنے کی اور پوری امت کو جس سے بچنا ہے یاد کرو اما جان کی حدیث اور روایت کہ سرور کانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کا دے پر کسی سے بات نہیں کی معمول کے خلاف چپ چاپ رات سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے ممبر پر اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی دیکھا کہ ممبر پر پھر وہ حدیث پوری لوگوں بھلی بات کہا کرو بری بات سے روکا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو تمہاری دعائیں قبول کریں پھر بعد روایتوں میں کہ تمہاری اپنی بھی نہیں اور صالحین کی دعاؤں میں بھی تمہارا حصہ نہیں یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری بتائی کہ جتنی چیزوں سے بچنے کو انفرادی طور پر کہا ہے اور جتنی چیزوں سے بچنے کو امت کو اجتماعی طور پر کہا ہے کہ وہ اللہ کی حدود ہیں اور جب بھی حدود سے آگے بڑھ جائیں گے تو پریشانیاں فلما جاوسا لقینا من سفرنا ہادا نصبا حضرت علیہ السلام اور ان کے ساتھی کہ جو منزل تھی کہ ہماری منزل آخرت ہے آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے اللہ راضی ہو رہے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں اس لیے دنیا میں کہ جب ان حدود سے بچنے کی چیزوں سے نہ بچنا جس جس کے لیے امت کا وجود ہے امت اس کو نہ کرے کہ پھر کہ پھر تھکان ہے پریشانی ہے بھوک ہے حضرت رہا بھائی ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے لاؤ ہم تو تھک گئے کہ کیا ہوا ارے وہ تو مچھلی وہیں سے کود کے چلی گئی سب ارے بھلے آدمی کہاں نہ بھلی وہی تو ہماری منزل تھی پھر کیا کریں فرک آلہ ہی موقع وہی سے الٹے پیر واپس آئے کہ جو جہاں جس طرح ہے اپنی پچھلی پر ملامت کے آنسو بہائے توبہ استغفار کرے اور شروع سے کہ مجھے قرآن زندگی جینی ہے وہ زندگی سیکھنی ہے اس زندگی کی استعداد پیدا ہو اس کے لیے یہ محنت ہے یہ پورا دین نہیں ہے اس کے لیے محنت ہے پھر اس محنت کے اصول ہیں اس کا طریقہ ہے اسی لیے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف آپ نے فرمایا مفتی صاحب میرا یہ کام اس کا طریقہ اس کے اصول اگر قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو قرآن حدیث کے خلاف جو گمراہی ہے اور گمراہ جو ہے وہ تو واجب القتل ہے آپ مجھے قتل کیجیے اور اللہ کے حاضر پائیے اس پر حضرت مفتی صاحب نمبر اللہ مرقدہ اللہ مراطبہ نا حضرت آپ کے کام کو اس کے طریقے کو اس کے اصولوں کو اس کے لیے جو ترتیب مسجدوں کی شہروزہ کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ چلنے کی اور دن بھر کی محنت کے بعد راتوں کو رونے کی اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے یہ جو آپ کی ساری چیزیں ہیں پورے قرآن حدیث کی روشنی میں پوری پورے امک کے ساتھ پوری گہرائی کے ساتھ دیکھا آپ نے کسی کے لیے کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی اسی لیے کہا جتنا اپنے بڑوں کی بتلائی ترتیب پر یہ فضائل کی تعلیم یہ مسجدوں کا آباد کرنا اپنی ذات سے کرنا اور ہر جگہ حملہ تیار ہوتا رہے پرانوں کے ہاتھوں نئے نئے آئے کہ ان کو سینے سے لگاؤ کیوں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا تھا مدینے والوں سید اکویم سید اب سو اکوادی او کما پال علیہ لوگ دور و دراز سے اپنی سواریوں کو تھکا کر تمہارے پاس آئیں گے مدینے والوں سے کہا تھا جیسے یہ ہمارا سارا مجمع کہاں کہاں سے کیسے کیسے حال میں آیا ہے نہ کپڑے چاہتا ہے نہ پیسے چاہتا ہے نہ دنیا کی کوئی چیز چاہتا ہے فرمایا تھا ان آنے والوں کے لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا کہ یہ جس کام کو سمجھنے آئے ہیں یہ اپنی جو ترتیب بنوانا چاہتے ہیں یہ جو ایمان کی جس سطح پر علم کو حاصل کرنے اللہ کے سچے امانتدار بننے نبی کے سچے غلام بننے کی کے شوق میں اس کے فکر میں کہ ان کو سینے سے لگانا شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ حکمت کے ساتھ سمجھانے کے ساتھ یہ اتنا نہ ہو کہ ایک رسم ہے بھائی اتوار کو دعا ہو جائے گی ہم نہیں کہ ہمارا یہ مجمع زیادہ سے زیادہ وصول ہو صرف اجتماع کی نیت سے آنے والا بھی نقل اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کہ ہمارے پرانے ہمارے ذمہ دار ضلعوں کے صوبوں کے اور اپنی مسجدوں کے اپنے حلقوں کے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ یہ ہے ہری آ رہے کمبل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی ہر ایک کے پاس کی اللہ کی دی ہوئی جان مال اور صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے کہ یہ پورا مجمع وصول ہو فدا اسی لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے مدینہ پاک تو وہاں تو بہت جہالت کی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور ماحول کیسا بنا کہ مدینہ منورہ کا ہر محلہ ہر محلے کی ہر گلی ہر گلی کا ہر گھر ہر گھر کے ہر فرد کی ایسی مشترکہ آواز انی مؤمن مہاجر مجاہد میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں باپ کا مالک ہوں تو بعد میں بیٹوں کا باپ ہوں تو بعد میں جو کچھ ہوں گا سب سے پہلے میں مومن ہوں اس ایمان کو آن دیا جائے یہ کسی قیمت پر برداشت مہاجر وہ کہ شریعت نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے میں اس کو چھوڑنے والا مہاجر ہوں اور یہ صرف میرا اپنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو پوری امت کا ہے اس لیے دوستو میں نے جیسے کہا تھا کہ شادی میں ایک گھر کا ایک لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے اس کے لیے مہینوں کہ ہماری یہ تاریخ ہے ہمارا یہ مجمع کا آنا کہ ہم میں سے ہر ایک میں میری اپنی آخرت کیسے بنے اور امت پوری کی پوری آخرت کے رخ پر وہ ڈاکٹر ہو وکیل ہو انجینئر ہو بیرسٹر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک آخرت کے فکر میں اور پھر اس امت کے ذریعے خدا کی مخلوق جو اللہ کو جانتی ہے نہ نبی کو پہچانتی ہے نہ آخرت کو جانتی ہے جو اعمال کے نفع نقصان کو سمجھتی ان کے اس امت کے ذریعے ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر ہو جائے ہماری اجتماعات ہماری یہ جوڑ ہماری یہ باتیں یہ اس کے لیے ہوتی ہیں اس لیے سب سے پہلے ہر ایک کو اپنی آخرت کے بارے میں اور پھر اپنے گھر والے کے ہم اس کے ذمہ دار ہیں اوون کم نار اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ کہ جہنم سے بچنے کا سامان پیسہ نہیں ہے زمینیں نہیں ہیں فیکٹریاں اور کارخانے نہیں ہیں وہ تو ایمان اور احمد ہیں کیا آخرت میں جنت دوزخ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے یا جنت یا دوزخ کہ اس کا سامان کہ ایمان احمد ایمان احمد اور اخلاق یہ تین چیزیں بنیادی ہیں امت کی اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے اور اس پورے مجمع کا ایک ایک فرد صرف اس کا نہیں آج کہ کل کو دعا ہو جائے گی کل کو پرسوں کو دعا ہو جائے گی ہم چلے جائیں گے پورا مجمع اسی طرح جس ایمان کی محنت ایمانی صفات صبر شکر دنیا سے بے رغبتی آخرت کا فکر جنت کا شوق جہنم کا خوف کہ میں کس سطح پر ہوں اس لیے جو حدیث میں سنا رہا ہوں کہ بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنی کمی کوتا کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ دوسروں کے بارے میں اس کو کون پھر کیا فرمایا دوبار لمن شغل ائی عن عیوب الناس جو بہت قابل مبارک البر لا لا یبلا والاسم نیکی پرانی نہیں ہوتی گناہ بلا نہیں جاتا وقت لا ابوت نیکی کی بدی کا بدلہ دینے والا مرتا نہیں حیو قیوم کن ما شکتا اب تیرے لیے یہ آستے ہیں نیکی والا اللہ کا سچا مرددار بندہ بننا نبی کے غم کو اپنا غم بنانا نبی کے کام کو اپنا کام بنانا نبی والے علم کی روشنی میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چلنا اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کہ ان کے جیسے مت ہوئی ہو جنہوں نے اللہ کو بول کہ ہر وقت اللہ الم علم الم عالم اللہ جانتے نہیں ہو اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت بھی مجھے بھی آپ کو بھی اور دنیا جتنی کہ وہ ہر ایک وہ دیا نہ لائے وہ مرتا نہیں کن اب یہ دونوں راستے تیرے سامنے ہیں نیکی کا بھی بدی کا بھی اپنی قربانیوں کی مقدار کے بڑھانے کا بھی اور بہانے بنانے کا بھی اپنے کو بچانے کا بھی اپنے کو کھپانے کا بھی کل معاشیتا تیرا جو جی چاہے بند کما تدین تدان تدار جیسی کرو گے ویسی بھرو گے نیکیوں کے بدلے میں کہ بڑے بڑے والے دنیا میں من منا مل ساج امن زکر ان کا مومل انہو حیاتا طیبا دنیا کی زندگی میں کہ سب سے پہلا نقد ایمان دلوں کا چین و سکون جب اس نعمت کی قدر کریں گے اللہ مالوں میں برکت دیں گے جن کا لاکھوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے پاس سینکڑوں میں اس کی اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں کا نام برکت ہے جان میں مال میں اور اولاد میں یہ انعامات ہیں دنیا کے اور پھر کے ذریعے اپنی کی بناتے ہوئے اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے امت کا غم اپنے میں لیتے ہوئے ہر ایک اس پر آ جائے اس کے لیے جب پھریں گے تو ان کی ان کے ہاتھوں کتنوں کو سکون کتنوں کو چین کتنوں کے ہاتھ کیسی برکتیں کیسی دعاؤں میں قبولیت اور کیسا نمازوں پر مسئلوں کا حل ہونا کہ ان کا ایک ایک لاکھوں کی رہبری کا سبب بنے کن معاشی کا اس لیے ایک جگہ پر فرمایا بہت مبارکباد ہے اس کے لیے جو خیر کے لیے چابی بنے اور برائی کی جتنی شکلیں وہ گھریلو زندگی ہو وہ کاروباری ہو وہ سماجی ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو اس سب کی برائیوں کے ختم ہونے کے لیے استعمال ہو اس کے لیے تالا بنے ہر جگہ نمازیں سو فیصد قائم ہوں روزے میں رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہوں اپنا قرآن سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا نمازیں روزے جن پہ زکات و زکات ادا کر رہے ہوں جن پہ حج و حج کا فریضہ ادا کر رہے ہوں اور ان کے ذریعے پھر کہ نماز بھی روزہ بھی زکات بھی حج بھی اللہ کے راستے کی نقل حرکت قربانیوں کی مقدار کا بڑھانا اس لیے بڑے ہنمانیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تھا یوسف آ جاؤ مل لو ہم تو چلے یہ کام ہے کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا اگر کام کو کام کے طریقے نے قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے راتوں کی آہیں اور آنسو بہاتے ہوئے آہیں بھرتے ہوئے ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوئے خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اگر کام کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اللہ نے اس محنت میں چھپائے بڑے حضرت فرمایا میرے دوستوں گھر بیٹھے یہ دولت ملی ہے میں بھی اور آپ کی آپ بھی آج تک مجھ سے آپ سے میرے گھر والوں سے بیوی بچوں سے عزیز و قارب رشتے داروں سے اور پوری امت سے جس نعمت کی جس طرح جو لاپتی ہوئی ہے بار بار بار بار سلاد پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے اپنی طرف سے بھی اور جیسے حضرت مفتی ڈاکٹر عثمانی صاحب دعوت پر اللہ اللہ کا میں بہت برکت ہے ابھی کچھ دنوں پہلے جب امت پر طرح طرح کے حالات تو عام طور پر جو استغفار ہم کرتے ہیں استغفر اللہ ربی ربیض بہت ملی ہر مفتی صاحب دامد درخوا تم نے کہ بھائی اس کو جمع کے شیخے کے ساتھ سب کی اللہ سے معافی مانگو نستغفر اللہ و نتوب الیہ نستغفر اللہ و نتوب الیہ پوری امت کو اپنی نیت میں رکھو اسی لیے دوستو میں بھی آپ بھی جتنی جس نعمت کی جان کی مال کی اللہ کی دی ہوئی کوئی حیثیت کوئی مقام کوئی تعلق جس کے پاس علم اللہ نے دیا جس کے پاس جو نعمت ہے آج تک جو ناقدری ہوئی ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت اچھا پڑوس مدارس کا وجود مکاتب اور پرانی مکتب اور یہ جماعتوں کی نقل و حرکت اس کے تقاضے مسجدیں خانقاہیں اللہ والوں کی صحبت کہ بھائی ہم سے جس نعمت کی جس طرح ناقدری ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگیں گے بار بار بار بار سلاد توبہ پڑھ کے لال یرجعون ایک عمومی فضا بن جائے اللہ کی طرف کے رجوع کی ہمارا تاجر بھی رو رہا ہو ہمارا ڈاکٹر بھی رو رہا ہو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو اور کریم کیسے اللہ میاں وہ ارے اللہ میاں وہ کہ جب بندہ اپنے گناہ گنتا ہے میں نے فلا وقت میں یہ گناہ کیا فلا وقت میں یہ نافرمانی میرے بندے اللہ پاک بندے کی نیکیاں گنتے ہیں ارے تو نے بھولا وقت میں یہ بھی تو کیا تھا یہ بھی تو کیا تھا اتنا قرآن پڑھا تھا تو نے نماز پڑھی تھی تو نے سب اللہ نیکیاں گنتے ہیں یہ ان کے کرم کی بات ہے ان کے کرم کے کیا کہنے اللہ آج تک کی ہماری ہر ناقدری کو معاف فرمائے اور بالخصوص یہ ام ام النعم تمام نعمتوں کے دروازے کھلنے کی ماں سب سے بڑی نعمت دعوت اس کے تقاضے مقامی بیرون کے مسجدوں کے گھر کے گلی کچے کے عالم کے جب جب تقاضے آئے اور ہم سے ہم نے اپنے آپ کو جس طرح بچایا یا جو بھی ہوا آج تک کی معافی مانگ کر اس کے ارادے کے ساتھ کہ آج کے بعد اس کام کو اپنا کام بنانا ہے اور یہ مولانا صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کو کام بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ نوکریاں چھوڑ دو اب یوں کو کہہ دو کہ جاؤ اپنے باپ کے گھر اب بچوں کو خانے میں نہیں فرماتے تھے رمضان مبارک کی ترتیب پر آ جاؤ استار سے دو منٹ پہلے کوئی آدمی دولت کا ڈھیر لگا دے کیا بھی غروب میں دو منٹ ہے یہ سب دولت تیری روزہ افطار کر لے تو ایک عامی سے عامی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کہے گا مار تیری دولت تیرے منہ پہ روزہ توڑوائے گا کہ کش کے تقاضے پر تعلیم کے تقاضے پر روزانہ کی ملاقاتوں کے تقاضے پر سالانہ ماہانہ کے تقاضوں پر اپنے آپ کو رمضان کی ترتیب پر بات ہے شہری میں کہ شہری میں آنکھیں نہیں کھلی پانی تک پینے کا موقع نہیں ہوا وہ ختم ہو گیا کہ بغیر پانی کے روزہ رکھ لیتے کہ اس طرح